ہجری میں گیلان کے قصبے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چار سو اٹھاسی ہجری کے لگ بھگ چار سو اٹھاسی ہجری میں بغداد چھوڑا تھا اور شام کی طرف سفر کیا تھا اپنی اصلاح کے لیے میں نے پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کیا تھا تو اس وقت چار سو اٹھاسی میں چونکہ امام غزالی کی پیدائش چار سو پچاس کی ہے یعنی امام غزالی شیخ القادر جیلانی سے بیس سال پڑے تھے عمر کے اندر اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اڑتیس سال کی عمر میں اسی سن چار سو اٹھاسی ہجری میں امام غزالی بغداد سے نکل کے شام کے لیے اور اسی سن میں گیلان سے شاہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد پہنچتے ہیں ایک ہی سال ہے ایک کے نکلنے کا اور ایک کے آنے کا تو بہت تحصیل علم ہے اور انہوں نے علم حاصل کیا اور سلوک کا سفر طے کیا اللہ جل شاہدہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ان کا انتقال نوے سال کی عمر میں ہوا ہے ان نوے سالوں میں سے تقریباً بہتر برس یہ بغداد میں رہی اٹھارہ سال کی عمر بغداد میں آئے اور نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا یہ بہتر برس جو بغداد میں ان کو ملے ہیں اس میں پانچ خلفاء کا دور انہوں نے دیکھا جب یہ آئے تھے تو مستظہر باللہ کا زمانہ تھا جس کے نام پر میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ محمد ذریع نے کی مشہور کتاب مستظہری جو فرقہ باطنیہ کے خلاف تھی ان کے عقائد کے بارے میں تھی جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے تو وہ لکھی تھی یہ بھائی مستظہر باللہ ہے اور عباسی خلیفہ تھے اور اس کے بعد مسترشد کا زمانہ پھر راشد کا زمانہ یہ سارا دور امام غزالی نے کے بعد دیگر دیکھا ہے اس کے بعد جس کسی بزرگ کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کا اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے زمانے کو سمجھا جائے کہ اس دور کی مشکلات کیا تھی مسائل کیا تھے مسلمانوں کی نوعیت کیا تھی تو اگر آپ اس دور میں دیکھیں گے تو یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ مسلمانوں کو کسی بیرونی حملہ آور کا خطرہ نہیں تھا بلکہ بدقسمتی سے مسلمان مسلمانوں کی بڑی طاقتیں جو دنیا میں تھیں وہ اگر پہلے نمبر پر مسلمان تھے تو دوسرے نمبر پر بھی مسلمان ہی تھے اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں اسی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ سلطان مسعود نے جو بغداد پر حملہ کیا تھا اور باسی خلیفہ کو معذول کیا یہ زمانہ بھی امام امام یہ شیخ اللہ علیہ کا دور تھا اور انہی کے زمانے میں یعنی سلجوگیوں نے جو مسلمان تھے ترک تھے انہوں نے عباسیوں کے اوپر فتح حاصل کی تھی اور بغداد انہوں نے فتح کر لیا تھا تو یہ دور سیاسی اعتبار سے عسکری اعتبار سے مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے عروج کا زمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب کامیابیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر اعتبار سے کوئی عروج پر ہوتا ہے تو ایک مادی سوچ پیدا ہو جاتی ہے پھر چونکہ امپیریلزم بادشاہوں کا زمانہ ہے یا خلفاء کا زمانہ ہے اور بہرحال وہ ایک ایک فرق کے ہاتھ میں اختیارات مرکوز ہوتے تھے یا جو ان کے گورنر ہوتے تھے ان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہوتے تھے تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غیر سے بادشاہوں سے گورنروں سے مقامی حکمرانوں سے فوائد اور حاصل کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے لوگ کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو تو بہت کچھ مل جائے گا ان سے تعلقات خراب ہو جائیں تو چیزیں انسان کے ہاتھ میں حالات بدتر ہو جاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ مواعظ ہیں جو ان کا جو ان کی جو امام شیخ القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں اور جو ان کی گفتگو ہے جو ان کی نصیحت ہے جو ان کا واز ہے جو انہوں نے لوگوں کے قلوب کے اوپر غیر معمولی اثر پیدا کیا ہے وہ اس فضا میں ہے کہ مسلمان اپنے بادشاہوں سے خلفاء سے حکمرانوں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہیں اور اس میں ان کی خواہش ان کے قریب ہونے کی ان سے کچھ حاصل کرنے کی ان سے کچھ پروانہ لکھوا لینے کی کوئی جائیداد لے لینے کی کوئی سلطنت لے لینے کی اس کی دوڑ بچی ہوئی آپس کے اندر لوگوں کے درمیان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے نام کو بہت مس یوز کیا گیا آپ کی اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس پر تمام علم متفق ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرامت کا ظہور کی حد تک وہ حضرات جو ان معاملات کے اندر بڑے متشدد ہیں مزاج کے اندر جیسے کہ اللہ تیمیہ وغیرہ ان حضرات نے بھی شیخ عبدالقادر القادر کی کرامتوں کو تسلیم کی <coughs> مجھے ڈاکٹروں نے بہت عرصے سے پیالات سے منع کیا اور سبق پڑھانے سے بھی منع کیا کہتے ہیں کم سے کم چند مہینے اپنا بیان کر میں سبق پڑھائے مگر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے کام اس لیے آپ کو میری کھانسی برداشت کرنی پڑے گی تو یہ حضرات بھی مانتے ہیں کہ تواتر کی حد تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس پر جس کو جس بات پر یعنی جس کا جھوٹ ہونا محال ہو جائے ناممکن ہو جائے میں اس کی مثال دیتا ہوں میں جملہ کروں اس بیان میں اور آپ جتنے لوگ اس مسجد میں تشریف فرمائے آپ سب انفرادی طور پر اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے یہ بات کہی ہر ہر فرد اپنی اپنی جگہ کے کے ایک بندہ مثال طور پر آپ دو ہزار افراد بیٹھے ہیں میں نے جملہ کہا بیان کے دوران ایک بندہ یہ تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا تو وہ آپ دو ہزار افراد سے الگ الگ ملتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جملہ بیان کے اندر تھا یا نہیں تھا آپ دو ہزار کے دو ہزار افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بیان کے اندر تھا اس کو تباتر کہتے ہیں اس پہ جھوٹ نہیں ہو ہے دو ہزار افراد کو کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے الگ الگ تو اس قسم کی جو خبر ہوتی ہے جس پہ جس کو اس قدر تصدیقات مل جاتی ہیں اس کو تباتر کہتے ہیں کہتے ہیں فلانی بات حد تواتر کو پہنچو مطلب اس کا انکار نہیں ہو سکتا اب اگر دو ہزار افراد میں نے ایک بات ہے میں نے کہی یا نہیں کہی دو آدمی کہتے ہیں کہی ہے دو کہتے ہیں نہیں کہی ہے دو کہتے ہیں یہ کہا ہے دو کہتے ہیں یہ کہا ہے اس کو تواتر نہیں کہتے اس میں تو اختلاف ہو گیا سننے والوں کے درمیان تو ان علماء نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر کرامتوں کا صدور ہوا ہے کہ وہ تواتر کو پہنچی گئی اس کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس تبادل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں نے داستان گوئی اور افسانہ نویسی کے ساتھ جو ہمیں ایک شغف ہے اور ہمیں جو اس میں مزہ آتا ہے ہم اجنبیوں کو خاص طور تو بے سببا داستانیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوخ کر دی آپ کے فضائل میں آپ کی کرامتوں میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ آپ کی وفات کے ڈیڑھ دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اس میں کرامتوں کا ایک تفصیل ہے بہت زیادہ تو اس میں بعض ایسی ہیں کہ جس کو انسان تسلیم ہی نہیں کر سکتا یعنی بعض کرامتیں ایسی ہیں کہ فلاں بزرگ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا اور یہ کہا اور تاریخ دیکھی جائے تو ان بزرگ کا انتقال حضرت پیرانے پیر سے دو سو سال پہلے ہو چکا تھا ان کی پیدائش سے دو سو سال پہلے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دو سو سال پہلے گزر بھی گیا اور وہ دو سو سال بعد آنے والے بندے کے بارے میں اس کی کوئی ملاقات ثابت کر دی جائے ان کے درمیان مکالمہ ثابت کر دیا جائے تو کتابوں میں یہ تک لکھا ہوا جو سب سے مستند ترین چیز ہے ہمارے پاس جو میں اپنے ساتھ بھی لے کر اس لیے آیا تھا آپ کو اس میں سے کچھ پڑھ کے بھی سناؤں وہ وہ کتابیں ہیں جو خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کچھ کتابیں منسوب ہیں لیکن علماء اس نسبت کو تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں وہ شیخ کی کتاب نہیں ہے اس زمانے میں یہ ایک عام رواج تھا ایک دور میں اور بہت بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دو کام ہوتے تھے بعض اوقات کتاب مستقل لکھ کر کسی کی طرف منسوخ کر دی جاتی تھی اور بعض اوقات کسی کی کتاب میں کوئی چیز داخل کر دی جاتی تھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پرنٹنگ پریس ابھی نہیں ہوا کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ظاہر بات ہے محنت کام ہے وہ کسی علاقے کے اندر پہنچتی تھی اور اگر آپ کو مثلا اگر آپ کو کتاب چاہیے فرض کیجئے ہم پرنٹنگ پریس سے پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کتاب چاہیے تو آپ کے پاس کیا صورت ہے کتاب لینے کی پریس تو ہے نہیں کہ چھپ کر مارکیٹ کے اندر آ جائیں گی وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی لکھنے والے کو خوش نویس کو پیسے دیتے تھے اور کتاب بھی دیتے تھے کہ یہ کتاب ہے اس کی نقل تیار کر تو وہ اس کتاب کو لکھتا تھا اور اس کو بڑا وقت لگتا تھا ظاہر بات ہے آپ سوچیں یہ امام یہ حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الفتح الربانی اس کتاب کو اتنی اس کے کتنے صفحے ہیں تقریباً یہ تو عربی یہ تو اردو ترجمہ ہے اس کا یہ تقریباً ساڑھے چار سو صفحات کی کتاب ہے تو اس کتاب کو لکھنے کے اندر تو کئی ہفتے لگیں گے ایک بندہ مستقل صبح سے لے کے شام تک بھی یہ کام کرے گا تب بھی کئی ہفتے اس کو لگیں گے اس میں بڑا موقع ہوتا تھا اس بات کا کہ ایک جملہ بڑھا دیا جائے ایک جملہ گھٹا دیا جائے اچھا بعض اوقات تو یہ کام بدنیتی سے ہوتے تھے بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہوتے تھے غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح ہوتے تھے کہ علماء کی عادت ہے ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا اپنے والد گرانی کو بھی دیکھا اپنے دادا کو بھی دیکھا میرے پاس اپنے والد اپنے دادا اپنے پر دادا کوئی کئی پشتوں کی کتابیں ہیں محفوظ اپنے خاندان کی ان ساری کتابوں کے اندر یہ جو کتاب کی سائڈ پر ایک ہاشیہ ہوتا ہے علماء کا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھنے کا معمول ہے اکثر اہل علم کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کتاب کے اوپر کوئی نہ کوئی کمنٹ کوئی تبصرہ کرتے ہیں کسی بات پر تو وہ حاشیے کے اندر اس کو لکھ دیتے دیتے ہیں ہیں ادھر نشان بھی لگا اچھا اگر نقل کرنے والے سے سے غلطی کوئی جملہ رہ گیا ہے فرض کیجیے غلطی لکھنے والے سے ان کی بھی عادت یہ تھی کہ وہ پھر اس جگہ نشان لگا کر وہ جملہ حاشیے میں لکھ دیا کرتے تھے کہ میں جب لکھ رہا تھا یہ جملہ مجھ سے رہ گیا میں نے اب اس کو یہاں لکھ دیا کیونکہ یہ دور تو ہے نہیں کہ آپ نے بس وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور پیچھے والا سارا صاف کر دیا اور ادھر جملہ ایڈ کر دیا یا ادھر سے کاپی کیا اور ادھر جا کے پیسٹ کر دیا یہ ساری چیزیں تو تھیں تو وہ پھر اس کو پہ اب بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس حاشیے میں فرق نہیں کر سکے جو حاشیہ کسی اور نے لکھا تھا اس کے اوپر یا لکھنے والے سے رہ گیا تھا تو انہوں نے جب کتاب کو نقل کیا تو حاشیے میں جو کچھ لکھا تھا وہ بھی کتاب میں شامل کر دیا اور وہ, وہ اس بندے کا کلام نہیں ہوتا جس بندے نے لکھا ہے علامہ ابن عربی نے اپنی زندگی کے اندر کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری کتابیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں اور علامہ عبدالوہاب شہرانی نے بھی لکھا ہے کہ میری کتابیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں اور میری زندگی کے اندر لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی میں ابھی زندہ ہوں اور میری کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے تو میرے مرنے کے بعد خدا جانے لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ لوگ کتابوں کے اندر اپنی چیزیں داخل کر دیتے ہیں بساؤ کا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی منسوخ کتابوں کا ایک پورا بنڈل ہے جس کی ہم تصدیق کرنے سے قاصر ہیں البتہ چند کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ کی اپنی تصدیق ہے جیسے کہ غنیت الطالبین کا نام آپ نے سنا ہوا بہت مشہور معروف کتاب یہ کتاب الفتح الربانی کے نام سے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں یہ ان کی یہ جو کتاب ہے الفتح الربانی یہ ان کی مجلسیں ہیں جو جس طرح مجالس بعض جو ہوتی ہیں جس میں ان کے مریدین جمع ہوتے تھے اور وہاں وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے اس کو ان کے مرید نے ایک مجلس تاریخ کے جمع کی ہے تاریخ کے ساتھ لکھی ہے کہ اس تاریخ کو شیخ نے یہ فرمایا اپنی مجلس کے تو ایک یہ میں نے کیا کہ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں لیکن آپ کی طرف منسوب کچھ چیزیں اضافی بھی ہیں آپ کی سب سے بڑی کرامت اگر دیکھی جائے تو وہ صحیح بات یہ ہے کہ ملکہ دلوں کی مسیحائی تھی کہ آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو زندہ فرمایا ایسا کہتے تھے اور ایسی نصیحت کرتے تھے کہ آپ کی مجلس کے اندر جو کہ بغداد کے باغ اس زمانے میں اس میں غیر مسلم بڑی تعداد میں تھے اور ہزاروں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو عربی سمجھتے تھے اور آپ کے آپ کے اندر آتے تھے ان کو نفاق نے اسلام کی رحمت سے نوازا اور بے شمار لوگ جو گناہوں کی زندگیاں بسر کر رہے تھے ان کو اللہ جل نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غریبوں کے ساتھ چھوٹی سی بچی بھی اگر آپ کو رستے کے اندر روک لیتی تو کھڑے ہو کے اس کی پوری بات سنتے تھے اور بڑی اور انکساری اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی لیکن بادشاہ کی آمد کے اوپر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے اور غریب غریب سے آدمی کا استقبال کیا کرتے تھے لیکن خلیفہ جب آتے تھے تو اکثر آپ ان کی آمد کے سن کر اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے اور ان کے آنے کے بعد پھر آیا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ نہ آئے کہ ان جو لوگ اہل دین کہلاتے ہیں اور جن کے ساتھ لوگ یہ دینی معاملات وابستہ ہیں یہ حکومتوں سے یا وقت کے زمانے کے بادشاہوں سے ان کے بھی کوئی مفادات وابستہ ہیں کیونکہ جب یہ تاثر عوام کے اندر پیدا ہو جائے کہ اہل علم کا اہل تقوا کا اہل صلاح کا اہل ارشاد کا ان کا بھی بادشاہوں سے یا مالداروں سے یا منصبداروں داروں سے یا اونچے عہدے والوں سے ان کے کوئی مفادات وابستہ ہیں تو پھر ان کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹنس اہل علم کو ہر دور کے اندر ان کو چاہیے کہ اپنے زمانے کی حکومتوں کے ساتھ رکھیں مفادات کا کوئی ایسا تعلق ان کے ساتھ ان کا نہ ہو جس سے ان کی بات بے تبار ہو جائے جس سے لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ بات اللہ کے لیے کی جا رہی یہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یہ اپنے زمانے کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یہ مالداروں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یہ یہ اہل منصب کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے علماء یہود نے یہی غلطی کی تھی اور بہت بھیانک غلطی کی تھی اللہ نے آسمانوں سے ان کے اوپر کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور تورات کو اور نبیوں کے پیغام کو اس کو فوقیت دینے کی بجائے یہ دنیا کے تعلقات کو اور دنیا کے لوگوں کو اور اہل مال کو اور پیسے دینے والوں کو ان سے تاثر ان کی چیزوں کے اندر پیدا ہوا امام امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ ایک اللہ والے تھے ایک بڑے بزرگ تھے ایک شیخ طریقہ تھے بہت بڑے عالم بھی تھے باقاعدہ فتوہ دیتے تھے اور مذہب حنبلی سے تعلق تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے اور اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے کچھ وقت اسلام و ارشاد کے لیے تھا ایک خانقاہ تھی ایک مدرسہ تھا خانقاہ میں اسلام و ارشاد کا کام ہوتا تھا مدرسے میں پڑھاتے تھے اور تدریس پڑھانے میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ تفسیر بھی پڑھاتے تھے فقہ بھی پڑھاتے تھے حدیث بھی پڑھاتے تھے مسائل بھی پڑھاتے تھے اور فتویٰ لکھتے اور دیتے بھی تھے ایک وقت ان کے پاس ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی عبادت نہ کرے جس عبادت کو جس وقت وہ کر رہا ہو تو روئے کے اوپر کوئی اور نہ کر رہا وہ تنہا پوری زمین پر وہ کام کر رہا اگر ایسا کوئی کام وہ نہ کر پائے وہ شخص اپنے بارے میں کہا تو اس کی بیوی کو تین طلاق اب عجیب و غریب قسم کی قسم دنیا میں کروڑوں انسان ہیں اس زمانے میں کروڑوں کی اب تو اردو ہیں اور اس میں کروڑوں مسلمان اب اگر دیکھیں اگر میں آپ اس وقت جمعہ سن رہے ہیں اور میں اگر بیان کر رہا ہوں تو اس وقت لاکھوں مسلموں میں بیان ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے عبادت صرف میں اور آپ کر رہے کوئی تلاوت کر رہا ہو تو دنیا میں لاکھوں لوگ تلاوت کر رہے ہیں کوئی دے رہا ہے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے جو بھی عبادت آپ لے رہے تو دنیا میں لاکھوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس نے قسم یہ کھائی کہ میں کوئی ایسی عبادت کروں کہ روح زمین کے اوپر میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہ کر رہا ہوں اور میں ایسی بات پیدا کر پاؤں تو میری بیوی کو تین طلاق امام غزالی کے پاس مسئلہ آیا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں بیت اللہ کا مطاف خالی کرا دیا جائے اس کے لیے اور سب لوگوں کو طواف سے روک دیا جائے یہ تنہا طواف کرے روئے زمین پر اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی قسم پوری ہو جائے گی صرف کیونکہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ پتہ طواف کی مخصوص جگہ ہے جب آپ نے دروازے بند کر دیے لوگ روک دیا کوئی اور نہیں اکیلا طواف کرے اس وقت پورے روح زمین پر یہ کیسی عبادت مشغول ہے کہ کوئی اس کا شریک انسان دوسرا نہیں ہے تو جو امام اور نے نہیں ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جس روانی کے ساتھ اس کا حل نکالا تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء اور فقہاء اور مسئلہ بیان کرنے والے حیران رہے گئے اس بات کے کہ ان کو کوئی ایک لمحہ بھی نہیں لگا اس کے لئے کسی ایسی بات کو سوچنے تو عالم تھے بہت بڑے اور مسائل اللہ جل شاہ ان کو مسائل کے حل کی اور مسئلے بتانے کی بڑی ایک سمجھتا فرمائی تھی جو ان کا خصوصی میدان تھا جس نے آج تک ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یقیناً ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جن کو اللہ باق نے غیر مقبولی مقبولیت سے نوازا ہے کون سا مسلمان ہوگا جو ان کے نام سے ناواقف ہو اور ان کا فیض اللہ پاک نے لاکھوں لوگوں تک کروڑوں لوگوں تک پہنچایا ہے ہر دعا میں پہنچایا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ارشاد اور دلوں کو زندہ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو اللہ پاک کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا اور ان کو جوڑنا یہ ان کی بھارت کا خاص میدان تھا تو آپ کی مجلس ہوتی تھی جسے مجلس آواز کہہ دیں جس کو مجلس اصلاحی مجلس کہہ دیں مجلس ذکر کہہ دیں کچھ بھی جس میں لوگ آتے تھے اور شیخ گفتگو فرمایا کرتے تھے اس میں جس طرح نے کیا کہ ان گفتگو کو نقل کیا ہے اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو کیا ہے اور اسی دور میں کیا پھر بعد میں اس کو چھاپا کیا ہے اور وہ ہم تک بھی پہنچی ہیں یقین جانیے کہ تقریباً نو سو برس ہو گئے شہر کے انتقال کو کچھ کم نو سو برس اور ان نو سو برس گزر جانے کے باوجود اگر آج آپ ان مجالس کو پڑھیں اور یا سنیں ان کو تو آج بھی ان کے اندر اتنی غیر معمولی تاثیر ہے اس قدر وہ انسان کے دل کو اپیل کرتی ہیں اور اتنا اس کے انسان کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب یہ ہر چیز کے اوپر وقت کا اثر پڑتا ہے دیکھیں ہر زمانے کا ایک محاورہ ہوتا ہے ہر زمانے کے ایک حالات ہوتے ہیں ہر زمانے کی ایک بات ہوتی ہے آج جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سو سال کے بعد بہت بہت ہی ہو سکتی ہے اس زمانے کے لوگ مسائل کچھ اور ہو سکتے ہیں نفسیات کچھ اور ہو سکتی ہے پریشانیاں کچھ اور ہو سکتی ہیں ترجیحات کچھ اور ہو سکتی ہیں ضروریات کچھ اور ہو سکتی ہیں تو ہر چیز تو اپنے زمانے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے اپنے زمانے سے ہٹا کر اس کے اندر وہ اثر نہیں باقی رہتا لیکن ان کے کلام کے اندر یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس میں اتنی تاثیر ہے کیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کوئی بیٹھ کر کر رہا اور ایسے لگتا ہے کہ یہ آج کے زمانے میں ایڈریس کیا گیا ہے یہ آج ہمارے دلوں کے یہ مسئلے اور ہماری طبیعتوں کے یہ مسئلے اور ہمارے مزاج کے مسئلے میں شہر کی جی کچھ باتیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے جیلانی اللہ علیہ کی پڑھوں کہ ان کے جو اصل مضمون ہے جس پر شیخ کا سب سے زیادہ اصرار ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تمام کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ توحید کا بیان ہے بڑا غیر معمولی غلبہ ہے ان کے مزاج کے اوپر توحید کا اور توحید کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کے غیر سے کاٹ کر اس سے مایوس کر کے اس سے ہٹا کر اللہ جل شانوں کے ساتھ جوڑنے اور اللہ پاک سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے جس کو ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا جو یقین ہے یہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا اس پہ لکھا ہے اسی کتاب میں جو میں نے بتایا الفتح الربانی میں کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ عربی میں تو اصل کتاب تو عربی میں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کل مخلوقات کو دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں جتنے بڑے بڑے انسان ہیں یا جن ہیں یا جو بڑی سے بڑی چیز ہے اس کو اس طرح سمجھو ساری مخلوق کو اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے جس کو کسی بہت بڑے بادشاہ نے گرفتار کر دیا مخلوق وہ گرفتار شدہ آدمی ہے کہ اس گرفتار شدہ شخص کے گلے کے اندر ہے اور اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور ایک بہت بڑا اور سخت روپ دل کو دہلا دینے والا روپ رکھنے والا یہ بادشاہ ایک اونچے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو گرفتار شدہ شخص ہے جس کے پاؤں میں بیڑیاں اور جس کے گلے کے اندر توک ہے اس کو اس نے ایک بہت بڑے دریا کے کنارے ایک سروور کے درخت سے الٹا لٹکایا ہوا ہے یہ الٹا لٹک رہا ہے اس درخت کی شاخوں سے نیچے ایک بہت بڑے پاٹ والا دریا بہ رہا ہے اور اونچی جگہ کے اوپر ایک بڑا بارو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بھی بڑا تیز ہے بھی بڑا ہے اور اس بادشاہ کے پہلو کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں ہیں ہیں نیزے بھی بھی رکھے ہوئے رکھی ہوئی ہر قسم کے اسلحے کا اتنا امبار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اسلحہ کتنا زیادہ ہے اور کہتے ہیں کہ اب یہ ان اسلحے کے انبار میں سے جو چیز چاہتا ہے اٹھا کر اس قیدی کو مارتا ہے جس کو اس نے الٹا لٹکایا ہوا اس منظر کو دیکھنے والا کوئی شخص اپنی امیدیں اس بادشاہ سے وابستہ کرے گا یا اس الٹے لٹکے ہوئے شخص سے وابستہ کرے گا کہا کہ مخلوق سے جس کی امید وابستہ ہے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ اس منظر کو دیکھنے والا کوئی بے وقوف اس الٹے لٹکے ہوئے شخص سے سوچے کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے جو خود اتنی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اس مصیبت سے کہا یہ جمی مخلوقات اس طرح بے بس ہیں اللہ رب العزت کی قدرتوں کے ساتھ اللہ جل شاہ کے سامنے ان کی حیثیت یہی ہے اب یہ دیکھیں کہ عوام کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے عوام لوگ ان پڑھ ہوتے تھے بڑا بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو لیکن اس طریقے کے ساتھ ان مثالوں پورے مواعظ اسی میں احساس کیا کہ اتنا تو وقت ہوتا نہیں کہ پوری بات پوری کی جائے تو کہا کہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں تاکہ برکت بھی ہو تو کہا کہ اس کے بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کے پہلو میں تیر و پیکا نیزہ و کمان ہر طرح کے اسلحے کا انبار ہے جس کی مقدار خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اب ان میں سے جو چیز چاہتا ہے اٹھا کر اس لٹکے ہوئے قیدی پر چلاتا ہے تو کیا یہ تماشا دیکھنے والے والے کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ سلطان کی طرف سے نظر ہٹا لے اور اس سے خوف و امید ترک کر دے اور لٹکے ہوئے قیدی سے امید و بیم رکھے جو شخص ایسا کرے عقل کے نزدیک بے عقل بے ادراک دیوانہ چوپایا اور انسانیت سے خارج ہے یا نہیں خدا کی پناہ بینائی کے بعد نابینائی اور وصول کے بعد جدائی اور قرب و ترقی کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اچھا پھر کہا کہ ایک دوسرا کہتے ہیں کہ آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر مخلوق پر اپنے دیناروں پر اپنے درہم پر اپنی خرید و فروخت پر اپنے شہر کے حاکم پر ہر چیز جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے ہر چیز جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے ہر شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے ہر وہ شخص جس پر نفع و نقصان کے متعلق تیری نگاہ پڑے تو یوں سمجھ کہ حق تعالیٰ اسی کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا تو وہ تیرا معبود ہے یعنی جب انسان اللہ جب شانوں سے نگاہ اٹھا کر کسی سے بھی اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لیتا ہے کسی قسم کی چاہے وہ نفع کی ہو یا نقصان کی ہو کسی امید کی ہو یا رجا کی ہو فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اس تحقیقت اسی کو اپنا معبود بنایا ہے اسی طرح ایک جگہ پر فرماتے ہیں اپنے زمانے کے حالات دیکھ کر اللہ والوں پر کیفیت تاری ہوتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ دین زندگیوں سے نکل رہا ہے تو وہاں پر جہاں پر ان کو یہ نظر آیا کہ لوگ بے دینی کی طرف اور احکامات کو توڑ رہے ہیں تو جو الفاظ ان کے ہیں اس مجلس کے اندر کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں در گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد بکھر رہی ہے او باشندگان زمین آؤ جو گر گیا ہے اس کو مضبوط کریں جو گیا ہے اس کو درست کریں یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی سب ہی کو مل کر اس کا کام کرنا چاہیے اے سورج اے چاند اور اے دن تم بھی سب آؤ کہ اس, اس کام کو کریں اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام رو رہا ہے اور ان فاسقوں اور ان بدتیوں اور ان گمراہوں مکر کے کپڑے پہننے والوں ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہے جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے سر کو ہوئے اسلام فریاد بچا رہا ہے اپنے متقدمین اور نظر کے سامنے والوں کی طرف غور کرو کہ جب جو تمہارے آس پاس لوگ بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے کھاتے پیتے تھے اور وہ بیٹھے بیٹھے چلے گئے ہمیں اور آپ کو یہ تجربہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ چل رہا پھر رہا ہے اچانک پتہ چلا وہ چلا گیا دنیا سے اچانک اٹھ کے چلا گیا کہا تو ان چیزوں سے تمہیں عبرت نہیں ہوتی گویا کہ تیرا دل کس قدر سخت ہے اور کہا کہ کتا بھی شکار کرنے اور کھیتی اور مویشی کی نگہبانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے اپنے مالک کو دیکھ کر خوشی کے مارے کھلاریاں کرتا ہے حالانکہ وہ اس کو دیتا کیا ہے مالک شام کے وقت میں صرف ایک یا دو نوالے یا تھوڑی سی مقدار کا کھانا اور تو ہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتوں سے پیٹ بھر کر کھاتا ہے مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اس کو مقصود ہے اللہ تعالیٰ جو تجھ سے چاہتا ہے نہ تو اس کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے اس کا حکم رد کرتا ہے اور اس کی حدود شریعت کی حفاظت نہیں کرتا یہ انہی کے الفاظ ہیں اسی طرح ایک چیز اور بھی ان کی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کیونکہ میں نے سوچا کہ جو براہ راست الفاظ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور انسان کو اس کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز آخری گا آپ کی منزل وفات کی بات میں نے بتایا کہ نوے سال کی عمر میں انتقال ہوا اولاد اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی بعض نے لکھا کہ چوبیس بیٹے تھے اور تو آپ کے ساتھ زیادہ تھے بڑے مشہور ہوئے بعد میں ان کا بھی نام لوگوں نے جانا شیخ عبد الوہاب نام تھا ان اور دوسرے صاحب زیادہ شرف الدین عیسیٰ وہ شف الدین عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے جو مرض الوفات کے تو آپ کے شیخ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جی کوئی نصیحت فرما دے تو کیا آپ کے بعد ہم اس پر عمل کریں اس وقت کی نصیحت بڑی قیمتی ہوتی ہے آخری وقت کے اندر جو انسان کرتا ہے زندگی بھر کا خلاصہ ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو اور نہ کسی سے اس کے علاوہ امید رکھو یہ بہت بڑی بات ہے انسان کی امید اللہ جل سے کہ کچھ ہوگا تو اللہ کے پاس سے کوئی اور جگہ نہیں جہاں سے کوئی چیز انسان کو ملے گی اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کہ اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ جو کچھ چاہیے اللہ کے سپرد کر مطلب اللہ سے مانگو صرف اسی پر بھروسہ رکھو سب کچھ اسی سے مانگو خدا کے سوا کسی پر اور اعتماد نہ رکھو توحید اختیار کرو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے یہ الفاظ ہے وفاق کے وقت جو بیٹے کو وسیع فرمائے اور فرمایا کہ جب دل اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے جب دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھوٹتی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل کر جاتی ہے پھر فرمایا آخری وقت کہا کہ جگہ خالی کر دو اور اور یہاں پر کچھ لوگ آ گئے ہیں یہ نہیں بتایا آ گیا بظاہر رحمت کے فرشتے ہوں گے کہا کہ ان کے لیے جگہ خالی کر دو اپنے آس پاس جو لوگ تھے ان سے کہا یہاں کچھ اور لوگ آ گئے اب جگہ خالی کرو ان کے لیے جگہ کم نہ کرو اور بار بار کہا کہ تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں اللہ تمہاری مفرت کرے اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے بسم اللہ ان کو کسی کو پھر بلانے کے کی طرح کے الفاظ تھے کہ آؤ اور واپس نہ جاؤ آؤ اور واپس نہ جاؤ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے کہ تم پر افسوس مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کسی فرشتے کی نہ ملک الموت کی اے الموت ہمارے کارساز نے تم سے بھی زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے یعنی اب اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو تو خوف نہیں ہے اور اس دن جس دن آپ نے کہا کہ انتقال ہوا تو آپ کے دونوں صاحب زیادہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات پہلے بڑی ایک غیر معمولی چیخ ان کی ہم نے سنی اور جب ہم گئے تو آپ یہی الفاظ کہہ رہے تھے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے شوق اس طرف ہے کہ اب دنیا سے رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد اللہ جل شاہروں کا جیسے نظام ہے دنیا سے تشریف لے گئے اور فوت ہو گئے اور لیکن اپنے پیچھے اتنے بڑی جماعت ایک باخدا لوگوں کی ایک تربیت یافتہ لوگوں کی ایک اصلاح یافتہ لوگوں کی چھوڑ کر گئے کہ ان نو سو سالوں میں دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کا فیض نہ پہنچا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو اللہ نے فائدہ نہ پہنچایا ہو اور آج سے نہیں صدیوں سے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے ان بزرگان دین کے حالات کو جسے میں کیا کہ ان کی اصل کتابیں پڑھنے سے جو انہوں نے خود لکھی ہیں اس کو پڑھنے سے اور آج جو ہم ان کا نام لے لے کر جو داستانیں لوگوں کو سناتے ہیں یا لوگوں کا جو مزاج بناتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے ہمیں ہمارے خاص قسم کا ماحول بنا ہے تو ہمیں یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ انہوں نے جوتا اٹھا کر پھینکا تو جوتا پتہ نہیں خوراسان چلا گیا اور یہ کیا تو یہ ہو گیا انہوں نے یہ کیا تو وہ ہو گیا آپ عام طور پر واعظوں کو سنیں گے تو یہی داستانیں لوگ کو سنا رہے ہوتے ہیں سننے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں حالانکہ اس سے عام آدمی کو فائدہ کیا پہنچے گا ہم اولیاء کی کرامات کا انکار نہیں کرتے کرامات الاولیاء حق ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی کی کہ اولیاء کی کرامات بالکل درست ہوتی ہیں ہوتی ہیں نبی کے معجزے ہوتے ہیں اور ولی کی کرامت ہوتی ہے لیکن دونوں کی چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتی دونوں اللہ جل شاہوں اختیار انبیاء علیہ السلام سے جب بھی قوموں نے معجزات کا مطالبہ کیا ہے تو نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کر کے دکھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اس سے ہوگا اللہ چاہیں گے تو اس سے ہوگا تو جب نبی کا معجزہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے تو ولی کی کرامت بھی اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ شاہ اس کو معزز کرتا ہے تو اس کو عطا فرما دیتا ہے ان حضرات کی زندگیوں کے اندر جس چیز میں اصل پیغام ہے ہمارے لیے جو ہمارے سیکھنے کی چیز ہے وہ ان کے مواعظ ہیں اور ان کا طرز حیات ہے ان کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے ان کی توحید ہے ان ان کا کی امیدیں اور توقعات اللہ پاک سے ہونا ہے خلق خدا کو اللہ سے جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر ان کو آبادہ کرنا ہے ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنا ہے ان کے دلوں کو صاف کرنا ہے ان کا تزکیہ کرنا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ جل شاہوں کی عبادت کے اہل بن سکیں یہ تحقیقت ان حضرات کی زندگیوں کا خلاصہ ہو ہم سے تو خلاصہ تو رہ گیا وہ ہماری زندگیوں کے اندر آتا نہیں ہے وہ واقعات ہمیں کچھ سناتا نہیں ہے اس حوالے سے ہم لوگ ان کی براہ راست کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں ہمیں پھر مزہ آتا ہے داستانوں کے اندر ہمیں مزہ آتا ہے اس قسم کے واقعات میں جس کی سردی نبے فیصد یہ جو داستان باعث سناتے ہیں عام طور پر معذرت کے ساتھ یہ بے صنفی سنوا ہوتی ہے یہ زیب داستان کے لیے ہوتی کسی نے اتنا آپ سوچیں کہ جب لوگوں نے احادیث گھڑ لی گھڑی بھی حدیث کو موضوع کہتے ہیں یعنی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کر دیا اتنی لوگوں کے اندر جرت جب ہو سکتی ہے کہ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر بھی جھوٹ بولتے ہو تو آپ سوچیں کہ ان بزرگوں کی طرف کیا کچھ لوگوں نے منسوخ کیا ہوگا کیا کیا کچھ ان کی طرف لوگوں نے کہا ہوگا اس لیے اس کے اللہ پاک نے ہمیں ایک میزان عطا فرمایا ایک ترازو عطا فرمایا اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کیا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر کے محدثین کو انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا الگ کر دی وہ ساری چیزیں جو ساری چیزیں امت نے آج سے نہیں پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے اندر یہ کام اس امت کے محدثین نے کر کے دکھا دیا کہ وہ سارا جھوٹ ایک طرف کر کے بتا دیا کہ یہ موضوع روایات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان بزرگان دین کے واقعات کو بھی ان کے اقوال کو بھی ان کی کرامات کو بھی ان کو پیش کیا جائے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اگر وہ دین کے شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہیں تو سراخوں کے اوپر رکھی جائیں گی اور اگر وہ شریعت کے دائرے سے ذرا بھی کہیں بات نظر نکلتی بھی نظر آتی ہے تو اس کو تسلیم کرنے سے اس امت نے کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اس سے کی کیا اور یہی سمجھا گیا کہ یہ اللہ والے ایسے نہیں کہہ سکتے یہ بعد والوں نے ان کے اوپر بہتان باندھا ہے اللہ جل شاہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور صحیح کے درست فہم نصیب نصیب